حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی انہوں نے فرمایا تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے نے فرمایا اس بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی چنانچہ آپ نے اسے حکم دیا کہ اسے رجوع کرے حتیٰ کہ وہ پاک ہو تو پھر چاہے تو طلاق دے دے راوی حدیث عبداللہ بن تاؤس نے کہا میں نے اس سے زیادہ اس یعنی اپنے باپ سے نہیں سنا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو نواسی